بلکہ انہیں سونا بنا دیتے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے